إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما यकीनन القرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کتاب کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بہترین راہ کی طرف رہبری کرتا ہے ایماندار جو ایمان کے مطابق فرمان نبوی پر عمل بھی کریں انہیں یہ بشارت سناتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے انہیں بے شمار ثواب ملے گا اور جو ایمان سے خالی ہیں انہیں یہ قرآن قیامت کے دن دردناک عذابوں کی خبر دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عال عمران کی آیت نمبر اکیس میں فرمایا فدشرحم بدہ بن علیم ان کافروں اور مشرقین جھٹلانے والے لوگوں کو اے نبی آپ المناک عذابوں کی خبر پہنچا دیجیے